سعید بن حارث نے کہا کہ ہمیں ابو سعید قدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور جب انہوں نے سجدے سے سر اٹھایا تو پکار کر تکبیر کہی پھر جب سجدہ کیا تو ایسا ہی کیا پھر سجدے سے سر اٹھایا تو بھی ایسا ہی کیا اس طرح جب دو رکتیں پڑھ کر کھڑے ہوئے اس وقت بھی آپ نے بلند آواز سے تکبیر کہی اور فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا صحیح بخاری حدیث نمبر آٹھ سو پچیس